تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے خواجہ عبد المالک صدیقی صاحب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 حاضری لگانی مقصود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے جو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ان کے صدقے ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے جیسے کہ آپ کی ذات اکمل ہے آپ کے ذریعے سے پہنچا ہوا دین یہ بھی اکمل ہے سو اللہ نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کمالات کا مجموعہ بنا دیا موسا علیہ السلاۃ والسلام کا کمال یہ تھا پتھر پہ لاٹھی ماری بارہ چشمے پھوٹ پڑے یقیناً پتھر سے نکلنا کمال ہے لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ پتھر سے نکلتا ہوا پانی میں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے پہاڑوں پہ جاری چشمے آج بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے صحابہ کے لشکر ہے پڑاؤ ڈالا پانی کی کمی اور قلت ہے محبوب پیغمبر نے فرمایا پانی کا برتن لے آؤ پانی کا برتن پیش کیا گیا فرما مشکیزوں میں جو قطرے ہیں پانی کے اس میں جمع کر دو جمع کر دیے گئے آپ نے اپنی انگلیاں مبارک اس برتن کے پانی میں اتاری یا پتھر سے پانی نکلنا تو کمال تھا اس سے بڑھ کے کمال یہ کہ آپ کے پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ کے جسم اتھر سے نکلتا ہوا پانی پیا ہے تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا ایک کمال تھا لیکن آپ محبوب پیغمبر کو اللہ نے کمالات کا مجموعہ بنایا عیسیٰ علیہ و وسلام کا کمال یہ تھا مردے کو کہتے کم بزن اللہ وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا وہ زبان جو موت کے موت کے پردے کی وجہ سے خاموش ہو چکی تھی دوبارہ گفتگو کرنے لگ جاتی لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے وہ چیز جس میں زبان کا تصور نہ ہو وہ گفتگو کرنے لگ جائے ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے آتا ہے بتیجے بتا میرے مٹھی میں کیا ہے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے یا وہ بتائے کہ میں کون ہوں کہا کہ اگر وہ بتا دے پھر تو بہت ہی بڑی بات آپ نے نبوت کی انگلی کا اشارہ فرمایا ٹیکنالوجی اور سائنس آج لیزر کی شوق کی ایجاد کر رہی ہے اللہ نے اس وقت میرے محبوب کی نبوت کے انگلی کے اشارے میں لیزر شوق سے بڑھ کے طاقت رکھی تھی آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا ابو جہل کی مٹھی کے اندر موجود کنکریوں سے آواز آتی ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد وحمد رسول تو اللہ نے آپ کو تمام کمالات کا مجموعہ بنا دیا تھا مختصر یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی ہے اس نسبت کے نتیجے میں ختم نبوت کا کام رب نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو وابستہ کیا ہے میں اپنی بات نہیں امام الاولیاء امام المفسرین حضرت احمد علی لاہور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات کو مختصر انداز سے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو پانچ اصولوں کو اپنا لینا پانچ اسباب اختیار کر لینا فرمایا سب سے پہلے اپنی زندگی میں شکر ادا کرنے والے بننا ہم رب سے شکر ادا کریں اللہ تیرا شکر کہ تو نے ختم نبوت کے ساتھ مجھے تعلق نصیب کر دیا اسٹیج کے ساتھ مجھے جوڑا ہے عالم مجلس سے ختم نبوت اس کے ساتھ اللہ تو نے مجھے نسبت عطا فرما دی فرمایا اگر عزت چاہتے ہو غلبہ چاہتے ہو پانچ اسباب کو اختیار کرنا لازمی ہے شکر صبر ذکر شاعر اللہ کی تعظیم اور دعاؤں کا اہتمام تو ایک تو ہم اس بات پہ شکر ادا کریں رب نے مجھے ختم نبوت کے کام کے ساتھ نسبت اور تعلق نصیب فرما دیا ہے اللہ اس نعمت کو اور بڑھاتا چلا جائے گا فرمائے عزت کے لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں سو مسائل آتے ہیں تو ہم اس منزل کو طے کرتے ہوئے جو رکاوٹیں آئے اس پہ صبر کرتے چلے جائیں جو پریشانیاں آئے صبر سہتے چلے جائیں اور شکر اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں فرمایا تیسرا سبب اگر عزت پانا چاہتے ہو تو وہ ذکر ہے شکر اور صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ذکر کرتے منزل کو طے کرنا ہے اس لیے ہم خانقاہ جو اللہ نے مجھے آپ کو ایک مرکز کے طور پہ عطا فرمائی ہے کنیا شریف سے اپنے تعلق کو جوڑیں اہل اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں اور اپنی زندگی میں معمولات کی پابندی رکھیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں جب شکر ادا کریں گے اس راستے پہ مصائب آئیں گے اسے صبر کریں گے اور اس شکر اور صبر کے دامن کو تب تھام سکتے ہیں جب ہم ذکر کی پابندی کرنے والے بن جائیں فرمائے چوتھا سبب عزت پانے کا یہ ہے کہ اپنے آپ میں تعظیم اور ادب و احترام کا مادہ پیدا کرے شاعر اللہ کی تعظیم تو چوتھا سبب یہ کہ میں اپنی مزاج میں ادب پیدا کروں میرے مزاج میں ادب و احترام کا مادہ جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا سبب ہے تو میں ادب و احترام کے ساتھ اپنے بڑوں کا احترام اپنے بڑوں کے ساتھ محبت ان کے ساتھ مضبوط تعلق راستے پہ چلتا چلا جاؤں فرمایا شکر کرنے والا مسائل سامنے آئے صبر کرنے والا اس صبر کو تھامنے کے لیے ذکر کرنے والا اور اسی طریقے کے ساتھ نکھار پیدا کرنے کے لیے ادب و احترام احترام کے دامن کو لیتے ہوئے آگے بڑھو اور پانچواں سبب عزت حاصل کرنے کا فرمائے دعاؤں کا اہتمام ہے اس کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکیوں میں رب کے در پہ جھک کے دعائیں مانگتے رہیں اپنے اکابر کے لیے اللہ ان کی ان کی زندگیوں میں اور برکت عطا فرمائے جو حضرات محنتیں کر کے میرے اور آپ کے لیے اسٹیج سجا کے دنیا سے گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگے یا اللہ موت تک اسی کے ساتھ جوڑے رکھنا اور پوری زندگی یہی کام میرے سے لیتے رہنا تو یہ پانچ اسباب اگر میں نے اختیار کر لیے رب مجھے دنیا اور آخرت میں عزت عطا کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو باعزت اور کامیاب زندگی نصیب فرما دے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین